وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر दिए تھے اور گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربیاں ان پر ہم نے حرام کر دی تھیں مگر وہ جو ان کی پشت پر یا انتڑیوں میں لگی ہو یا جو ہڈی سے ملی ہو ان کی شرارت کے سبب ہم نے ان کو یہ سزا دی اور ہم یقیناً سچے ہیں سامعین اب اس آیت کی تفصیل سماعت کیجیے حرام چیز کی خرید و فروخت بھی حرام ہے ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے یہودیوں پر سم والے جانور حرام کر دیے تھے اور گائے اور بکرے کی چربی بھی حرام کر دی تھی ہاں وہ چربی حلال تھی جو ان کی پیٹ سے یا ہڈیوں سے یا آتوں اور میدے سے چمٹی ہوئی ہو یہ سم والے جانور مویشیوں اور پرندے ہیں جن کی انگلیاں کٹی کٹی اور جدا جدا نہ ہو جیسے اونٹ اور شتر مرغ قاز اور بط سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ جانور مراد ہیں جن کی انگلیاں پھٹی ہوئی نہ ہو اور ایک روایت میں سعید سے یوں بھی مروی ہے کہ وہ جن کی انگلیاں متفرق ہوں جیسے مرغ قطادہ کہتے ہیں کہ اس سے اونٹ اور شتر مرغ مراد ہیں اور پرندے اور مچھلیاں اور انہی سے ایک روایت میں ہے کہ پرندے اور بط اور ایسے ہی جانور جن کی انگلیاں کھلی کھلی نہ ہو چنانچہ یہود ان جانوروں اور پرندوں کو کھاتے تھے جن کے پنجے کھلے ہوئے ہوں اسی طرح گورخر وغیرہ بھی نہیں کھاتے تھے کیونکہ اس کے پنجے بھی اونٹ کی طرح کھلے ہوئے نہیں ہوتے گائے اور بھیڑ کی چربی سے بھی وہ چربی مراد ہے جو پھٹوں پر الگ جمع ہوتی ہے یہود کہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام چونکہ اس کو حرام سمجھتے تھے اس لیے ہم بھی حرام قرار دیتے ہیں پیٹ پر کی چربی حرام نہیں تھی امام ابو جعفر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہوایا جمع ہے جس کا واحد حاویتن ہے یہ پیٹ کے اندر کی چیزوں کو کہتے ہیں جیسے آتے اور اوج وغیرہ یا جو ہڈیوں پر چمٹی ہوئی چربی ہو وہ بھی حلال تھی اور اسی طرح پاؤں سینہ سر اور آنکھ کی چربی بھی حلال تھی یہ تنگی جو ہم نے ان پر کی تھی ان کی بغاوت اور مخالفت کی سزا کے طور پر تھی جیسا کہ اللہ نے فرمایا فبی ظلم من الدین یعنی جو چیزیں ان یہودیوں پر پہلے حلال تھیں وہ ان کی بغاوت اور راہ رب سے دوسروں کو روکنے کی سزا کے طور پر پاک چیزیں بھی ہم نے ان پر حرام کر دی تھیں اور اس سزا میں ہم سچے اور انصاف کرنے والے ہیں ابن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اس کی حرمت سے متعلق جو بتایا یہی درست ہے نہ وہ جو یہود نے گمان کر لیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اس کو حرام سمجھتے تھے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ سمورا نے شراب بیچی ہے تو فرمایا اللہ سمورا کو ہلاک کرے کیا اسے معلوم نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود پر لانت کرے کہ جن پر چربی حرام کر دی گئی تھی تو اس کو نکال کر صاف کر کے بجائے یہ کہ خود کھاتے اس کو بیچنا شروع کر دیا یہ روایت بخاری مسلم نیز مسند احمد وغیرہ میں ہے فتح مکہ کے دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب اور مردار سور اور بت کی خرید و فروخت بھی حرام قرار دی ہے تو پوچھا گیا اللہ کے رسول میتا یعنی مردار کی چربی سے کھال کو روغن دیتے ہیں کشتیوں پر یہ چربی پڑتے ہیں اور اس کو جلا کر روشنی حاصل کرتے ہیں تو رسول نے فرمایا نہیں یہ حرام ہے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود کو ہلاک کرے کہ جب ان کی چربی حرام کر دی گئی تو وہ اسے صاف کر کے بیچنے لگے اور اس کی قیمت کھانے لگے ایک روایت میں ہے نبی نے فرمایا جس کا کھانا حرام ہے اس کو بیچ کر نفع اٹھانا بھی حرام ہے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے بھی یوں ہی مروی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے رسول اللہ مریض تھے ہم عیادت کر رہے تھے رسول اللہ لیٹے ہوئے تھے اور عدنی چادر سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا پھر رسول اللہ نے چادر ہٹا دی اور فرمایا کہ یہود پر چربی حرام ہوئی تو اس کو بیچ کر اس کی قیمت کھانے لگے اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے جس کا کھانا حرام ہے اس کا بیچنا بھی حرام ہے یہ روایت سنن ابی داود میں ہے